This conference is being recorded. الرحمن اللہ البالغ کی اردو میں یہ جو شرح کی گئی ہے رحمت اللہ الواسعہ کے نام سے اس کے ایک سو سینتالیس صفحہ پہ جو جین سے حصہ شروع ہوتا ہے یہاں تک ہم پہنچے تھے اور شاہ ولی اللہ اللہ علیہ نے اس میں تین باتیں بیان کیں اور انہوں نے بنیادی طور پر اللہ تعالی کی صفات کی مثال دی اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت کی تشریح ہو رہی تھی عبارت ایسی ہے کہ اس کو صرف پڑھ کے آگے چلنا چاہیے اور اسی جلد میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مستقل پوری بحث کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اللہ کی صفات کے بارے میں کیا ہے لیکن خیال یہ ہے کہ جب ہم اس مقام تک پہنچیں گے اگر اللہ کو منظور ہوا تو وہ بہت طویل مباحث ہیں اور ان میں اللہ تعالی کی ذات کی صفات تقدیر ان سب کو ہم نے عقیدے میں بیان کر دیا ہے جو ریڈیو پر نشر ہوتا ہے اور اب تک نوے سے زیادہ بیانات پہ ہوئے ہیں اب بجائے اس کے کہ اس مقام پہ پہنچ کے پھر نوے گھنٹے سو گھنٹے چاہیے ہوں گے یہاں کچھ باتیں کر دیں اور وہ جب مقام آئے گا تو بظاہر خیال یہ ہے کہ ہم اس مقام سے بس ویسے ہی گزر جائیں گے اس کی تفصیل اگر سننی ہو تو وہ اس پہ ڈیز پہ سنی جا سکتی ہے ایک بات جو بار بار آئے گی اس سے نہیں گھبرانا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ آٹھ صفات اللہ تعالی کی وہ صفات ذاتیہ ہیں کہیں اسے صفات سمانیہ لکھتے ہیں کہیں اللہ تعالی کی صفات ذاتیہ یعنی ذاتی صفات لکھتے ہیں کہیں اللہ تعالی کی حقیقی صفات لکھتے ہیں تو آدمی جب کتابیں پڑھتا ہے تو ان تین مختلف الفاظ کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ پتہ بات کیا ہے اور حقیقت سب کی ایک ہے صفات سمانیہ کا مطلب اردو میں آٹھ صفات صفات ذاتیہ کا مطلب اللہ کی ذاتی صفات وہ بھی وہی چیز ہے اللہ تعالی کی حقیقی صفات وہ بھی وہی چیز ہے تو اللہ کی آٹھ صفات ایسی ہیں جو صفات حقیقیہ یا ذاتیہ یا سمانیہ ہیں اور ان آٹھ کے علاوہ باقی اللہ کی صفات افعالی کہلاتی ہیں افعالی یا صفت فیلیہ اور صفت فیلی اور ذاتی میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالی کی فریلی صفات میں اس کے برعکس اس کی ضد قائم ہو سکتی ہے اور اللہ کی جو ذاتی صفات ہیں اس میں اس کی ضد قائم نہیں ہو سکتی مثلا ذاتی صفات میں خدا کی حیات ہے زندگی ہے اب حیات کے مقابلے میں موت یہ قائم نہیں کی جا سکتی اللہ کے لیے موت نہیں ہے اور فیلی صفات ہیں تو فیلی صفات اللہ کی صفت ہے عزت اچھا۔ دینا تو وہ ذلت بھی دے سکتا ہے اس کی ضد قائم ہو گئی صفات کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے لوگوں سے ہوتا ہے اللہ رزق دیتا ہے اس کی صفت ہے رزاق اور نہ دے تو اس کی صفت ہے قابض روک لینے والا کھینچ دینے والا تو یہ چیز ہو گئی تو صفات ذاتیہ اور میں بنیادی طور پر فرق ہو گیا اور یہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں شیعہ اس تقسیم کو ایسے نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں معتضلا اس تقسیم کو ایسے نہیں مانتے جیسے ہم لوگ مانتے ہیں جہمیہ جو بہت ابتدائی زمانے میں تھے وہ اللہ تعالی کی صفات کو ایسے نہیں مانتے جیسے کہ ہم مانتے ہیں اور ہم سے مراد یہ ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیا یہ دونوں ان چیزوں کے قائل ہیں اور امت کا مسلک اصل میں وہ یہی رہا ہے کہ اشری اور ماتریدی امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے جتنے پیروکار تھے یہ سب حنفی اور علم کلام میں ماتریدی اور ماترید ماتریدر کا ایک محلہ اور امام الہدا رحمت اللہ علیہ کے حالات بالکل نہیں ملتے کہ کتنی بڑی شخصیت تھی اور یہ اللہ کے ہاں ان کی قبولیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ان کی جو ترتیب کی عقائد کی وہ اللہ تعالی نے اسے اتنا حسن قبول بخشا کہ اب دیکھ لو تین سو تینتیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور اب چودہ سو تیس آ گئی تو یہ تیرہ سو برس کے قریب ان کے انتقال کو ہو گئے اب تک جتنے لوگ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں ماتوری تھی یہ اللہ کے ہاں ان کی قبولیت کی بہت بڑی دلیل ہے لیکن ایسے مٹے ہوئے آدمی تھے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے حالات زندگی کیا تھے کیا چیزیں نہیں تھی مشکل سے ایک صفحہ لکھا جا سکتا ہے اور یہ ہوتا ہے سلسلہ چشتیہ صابریہ یہ اب تک چل رہا ہے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر وکیل احمد اللہ علیہ چشتی صابری تھے اور ان کے خلفا مولانا گنگوئی تھے مولانا قاسم نانوتوی تھے مولانا شیخ الند تھے ادھر گولڑا شریف میں پیر میر علی شاہ صاحب تھے رحمت اللہ علیہ مجمعین یہ سب کے سب چشتی اور صابری میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ البتہ چونکہ یال میں گئے تھے وہاں سے اجازت ہوئی تھی اس لیے چشتی نظامی اپنے آپ کو لکھتے ہیں تو یہ چشتی نظامی یا تو یہ گدی ہے یا پھر وہ گدی ہے تونسا میں سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے ان کے متعلق کچھ بھی نہ ہوتا تو ان کا صرف ایک جملہ بتاتا ہے کہ اس آدمی میں کتنی گہرائی تھی یا تو علم کی اور یا پھر یہ کہ اللہ تعالی نے جو روحانیت دی تھی کسی نے وحدت الوجود کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو پہلی امتیں تباہ ہوئی ہیں نا یہ اسی وحدت الوجود کے مسئلے کی وجہ سے تباہ ہوئی تھی یہ باتیں نہ کیا کمال کی بات انہوں نے ارشاد فرمائی تو یہ چشتی نظامی تھے اور چشتی صابری اب ساری دنیا میں ہیں اور صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے متعلق اگر کوئی آدمی چاہے کہ ایک صفحہ لکھ دے کہ وہ کیا تھے کوئی نہیں جانتا ان کے حالات ہی نہیں ملتے بس اتنا پتا ہے کہ فلاں جگہ پیدا ہوئے فلاں جگہ انتقال ہو گیا یہ ان کے خلیفہ تھے بس چار پانچ سات دس جملے اس سے زیادہ حالات ملتے ہی نہیں حتیٰ کہ شیخ عبدالحق صاحب محدث سیلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اخبار الخیار اس میں انہوں نے بس اتنا لکھا ہے کہ میرے والد یہ کہتے تھے کہ کلیئر میں صابر نامی درویش ہیں اور ان کی تعریف والد کرتے تھے تعریف کے جملے بھی لکھتے ہیں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تو یہ کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے تو امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ یہ حنفی تھے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے شاگرد تھے اور ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا تھا جو حنفیوں ہو اور ماتریدی نہ ہو تو اب جب سے یہ باتیں علم کی ختم ہوئی اب حنفی بھی اشری ہونے لگے اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کی آٹھ صفات کو ذاتی ہیں جس طرح ایک آدمی کو یہ یاد ہو کہ نماز کے گیارہ فرائض ہیں اسے یہ پتا ہو کہ نماز میں اتنی سنتیں ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو اس چیز کے یاد کرنے پر اللہ کے ہاں سے اجر ملے گا ثواب ملے گا اس کو پتا ہو کہ رکوع میں سجدے میں تین مرتبہ سبحان ربی العلیٰ اور سبحان اللہ یہ یہ, یہ کلمات کا پڑھنا جملوں کا سبحان ربی العظیم اس سے سنت موقع کی ادائیگی ہے تو اللہ کیا ہاں اس کو اس مسئلہ جاننے کا ثواب ملے گا وکیل ہے قانون کی دس شکیں جانتا ہے دوسرا سو جانتا ہے تیسرا ایک ہزار جانتا ہے تو جس کو جتنا علم ہے اتنی اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا بالکل ٹھیک ایسے ہی یہ فقہ کے جتنے مسائل ہیں تہارت سے لے کے نماز سے لے کے وراثت تک یہ ساری فقہ اصغر کہلاتی ہے چھوٹی فقہ اور فکر اکبر کا مطلب جس میں بہت زیادہ ثواب ہے وہ ہے عقیدہ کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے اصل وہ فکر اکبر ہے اور فکر اکبر کے مقدمے میں بھی اس بات کی تصریح ہے کہ اگر کسی انسان کو اس بڑی فقہ کے مسائل آتے ہوں گے تو وہ چھوٹی فکا نماز روزہ تہارت کے مسائل سے کئی گنا زیادہ ثواب مثلا ایک آدمی کو پتا ہے کہ وضو کے چار فرض ہیں اس کے مقابلے میں ایک آدمی ابھی مسلمان ہوا اور وہ کہتا ہے کہ آج میں نے اس مسئلے کو سیکھا اور میرا اعتقاد ہے کہ اللہ ایک ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ عقیدہ کہ اللہ ایک ہے اور اس کا یہ جاننا کہ وضو کے چار فرض ہیں یہ آدمی ثواب کے اعتبار سے کم ہے اور وہ آدمی پہلے والا زیادہ ہے اس لیے کہ اس نے تو کفر اور اسلام کا فیصلہ کر لیا اس نے اپنے آپ کو کفر سے نجات دی اور ادھر آ گیا بالکل اسی طرح یہ جو عقیدے کے مسائل ہیں انہیں جاننا اب اتنا جاننا کہ آٹھ سے اللہ کی ذاتی ہیں یہ بہت بڑے ثواب کی چیز ہے فقہ جو چھوٹی ہے وہ ساری کی ساری مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لیے کہ اللہ کی ذات اس کی معرفت عقیدے کا ٹھیک ہونا بہت بڑی چیز اسی لیے فکہ نے اور علم کلام میں خاص طور پر جنہوں نے مباحث کی ہیں انہوں نے اس کہ علم حیات قدرت سما بسر کلام ارادہ تقویم یہ اللہ کی آٹھ صفات ہیں ایسی جو ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور اس کی ضد قائم نہیں ہو سکتی علم حیات ارادہ قدرت سما بسر کلام سکتی اور ہر آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کی ان آٹھ صفات کا اقرار کرے اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف اہل تشریح یہ کہتے ہیں اور متضلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ساری صفات اس کی ذات میں شامل ہے اہل سنت والجماعت نے یہ دوسرا مسئلہ بیان کیا اور عشاعرہ اور ماتریدیا نے کہا کہ اللہ تعالی کی صفات نہ اس کی ذات کا حصہ ہے اور نہ اس کی ذات سے الگ ہے ایسے ہی سمجھو جیسے دو کا عدد جفت ہے اور تین کا عدد تاک ہے اب کوئی کہے کہ یہ جفت اور تاف دو اور تین میں شامل ہیں تو شامل تو نہیں ہے کہ الگ ہے تو الگ بھی نہیں ہے دو کو جفتی کہیں گے چار کو چھ کو آٹھ کو اور تین اور اس طرح آگے چلتے جائیے پانچ اور سات اور نو یہ سب تاپ میں آتے چلتے چلتے چلے جائیں گے تو اس لیے اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں دوسرا مسئلہ جو ہمارے اہل علم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی کی صفات نہ اس کی ذات پاک کا حصہ ہیں اور نہ اس سے الگ ہیں معاملہ ایسے لیکن اس مسئلے پر اہل سنت والجماعت نے زیادہ اصرار نہیں کیا وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح اہل تشریح نے یہ کہا اور معتزلہ نے یہ کہا ہمارے ہاں صوفیہ کی ایک پوری جماعت اس بات کی قائل ہے کہ اللہ تعالی کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں اسی لیے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی اس بات کو مانتا ہے تو صرف اتنے سے مسئلے کو ماننے کی وجہ سے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی کی صفات پر یہاں بحث کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات ایسے ہی مباحث ہیں جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نہیں پڑے اور انہوں نے سیدھا سادہ عقیدہ رکھا لہذا تم بھی سیدھا سادہ عقیدہ رکھو اور شاہ صاحب رحمت اللہ کی عبارت تو بعد میں دیکھیں گے پہلی بات جہاں سے بات شروع ہوئی تھی پچھلے سے پچھلے ہفتے میں وہ یہ کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ بو علی سینا اس بات کا قائل نہیں تھا کہ اس انسانی جسم کا حشر ہوگا اور یہ موقف اپنایا تھا حضرت مجدد الفسانی سر ہندی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف کی عبارت سنائی تھی اور بات شروع ہوئی تھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے اور تیسرے آدمی انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے اور ان علم کے پہاڑوں کے بالمقابل اشفا میں گولی سینا کی عبارت پڑھ دی تھی کہ یہ دیکھیں وہ لسینا آخرت کا قائل ہے اس انسانی جسم کے پیدا ہونے کا قائل ہے لہذا اس کے کفر کی اور جو بھی وجوہ ہوں یا نہ ہوں اس سے بحث نہیں مگر یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی اس کی تائید ایک اور جگہ مل گئی اور وہ بھی آپ سے عرض کریں کہ اس کی تائید مل گئی اس موقف کی زاہد القوسری سے زاہد القوسری جو تھے یہ ترکی میں آخری جو شیخ الاسلام تھے ان کے وکیل تھے اور بندے کا مطالعہ بہت زیادہ ہے اور مطالعہ بھی مخطوطات کا بہت زیادہ ہے اور مشکل یہ ہے کہ ہمارے حضرات نے دیوبند کے بزرگوں نے اس شخص کی بڑی تعریف کی ہے اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اس کے مناقب میں یہ شیخ الاسلام کے عہدے پر ایسا زبردست آدمی تھا اور اتنا علم تھا اور مسئلہ یوں ہوا کہ جب اتاترک نے علماء کو قتل کیا تو یہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے اور جامع الازہر میں ہاتھوں ہاتھ لیے گئے اور انہوں نے کتابیں بھی لکھی پھر ماں یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ وہاں گئے تو انہوں نے درخواست کی حضرت سے کہ معتانوی رحمت اللہ علیہ سے مجھے حدیث کی اجازت لے دی پھر حدیث کی اجازت ہو گئی حضرت رحمت اللہ علیہ سے پھر اسی طرح اور بہت سے تعلقات بڑھے معاشبی رحمت صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے تعریف کی پھر اسی طرح انہوں نے جب سنن دیکھی مع ظفر احمد صاحب عثمانی کی تو کوسری نے بہت تعریف لیکن کوسری کو ہمارے بزرگوں نے معلوم نہیں کتنا پڑھا ہوگا ہم کچھ نہیں کہتے مگر صورت حال یہ ہے کہ کوسری کی آپ کتابیں پڑھیں تو ان کا کئی چیزوں کے بارے میں موقف ٹھیک وہی ہے جو دیوبند کے اکابر کی مخالفت میں ہے اکابر نے کبھی بھی میلاد کی محفلیں اور میلاد منانا اور بارہ ربیع الاول کا منانا اس کو کبھی بھی انہوں نے درست تسلیم نہیں کیا اور وہ مخالفت کرتے رہے دن منانے کی جبکہ زاہد القوسری نے چار رسالے لکھے ہیں اسی موقف کی تائید میں کہ یہ بالکل ٹھیک اور دن منانے کے وہ قائل ہیں جو بھی دلائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ علمی بحث ہے لیکن زاہد القوسری اس بات کے بھی قائل ہیں اور پھر اسی طرح میں کا دن ہمارے حضرات نہیں مناتے تھے وہ کہتے تھے معراج میں ایسی کون سی بات ہے کہ اس رات میں عبادت کی جائے یا اس دن کو خصوصی طور پہ شمار کیا جائے لیکن وہ کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا اور خاص طور پہ وفات شدہ بزرگوں سے مدد مانگنا ان کی روحوں سے یہ العرا مسئلہ ہے کہ ہمارے اکابر اس بات کے قائل نہیں تھے لیکن زاہد القوتری اس بات کے قائل ہیں انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے اب کس منہ سے اور کس طرح ہم یہ کہیں کہ زاہد القوتری نے جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک ہی ہے تھے صاحب علم صاحب مطالعہ یہ اس لیے تصریح کی ہے کہ اب ہمارے دیوبندی حلقے میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ زاہد کی بہت ہی تعریف کرتے ہیں ہم کہتے ہیں انہیں بھی تو پڑھو وہ جو کچھ کہتے ہیں کل ایسے نہ ہو کہ رجوع کرنا پڑ جائے اور کوئی مخالف اٹھ کے کہے کہ کہاہد جی القوسری کا بھی تو یہی موقف ہے جو ہمارا ہے تو پھر کیا القوسری نے ایک جگہ اس پر بحث کی ہے وہ علی سینا کے مسئلے پہ اور علی سینا کے مسئلے پہ جو ان کی عبارت ہے اس دن تفصیل سے بات یہی ہوئی تھی نا کہ جسمانی طور پر دوبارہ زندگی یہ جسم اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا تو وہ لطینا قائل نہیں تھے کچھ حضرات کا خیال تھا پھر ہم نے نے کہا کہ کتاب میں اس لکھا ہے کہ وہ جو موقف پیش کیا تھا وہی زاہد القوسری نے بھی لکھا بہت اچھی عبارت انہوں نے لکھی انہوں نے فلسفے کی بدعات پر رد لکھا ہے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے یہ کتاب جو ہے دراصل ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک قصیدہ کہا تھا اس قصیدے کے رد میں انہوں نے لکھ ہے اور بہت سخت زبان استعمال کی ہے اچھا جی، میں نے ابن قیم کہا قصیدہ نونیاں تفصیل جو ہے یہ ابن قیم ہی کی ہے اس کے قصیدہ نونیا کے جواب میں قصیدہ نونیا تو ابن قیم کرتا نا جی اور سیف السکیل انہوں نے اس کا رد لکھا ہاں سیف السکیل پھر رد علی ابن ظفیل یہ تقی الدین علی بن امام سبکی کی ہوئی اور سبکی کی تعلیقات پہ ہیں یہ ہے بات اچھا انہوں نے اس کی جو ہے ہے یہ قصیدہ پورا اور اس میں انہوں نے الہیات کے متعلق مسائل بیان کیے اب اس پہ ابن کوسری نے جب اس ساری بحث کو پڑھا ہے تو جہاں فلسفے میں پہنچے ہیں انہوں نے یہاں پر پہنچ کر بڑی اچھی ایک عبارت لکھی یہ وہی چیز ہے جس مسئلے کو ہم نے اپنے طرف سے عرض کیا تھا وہ کہتے ہیں وقت صوح ابن سینا ابن سینا نے یہ تصریح کی ہے فی بعض کتب ہی اپنی بعض کتابوں میں ابن سینا نے یہ سراحت کے ساتھ لکھا ہے اپنی بعض کتابوں میں وہ کہاں لکھا ہے وہ کتاب کا حوالہ ہم نے دیا تھا کیا لکھا ہے بے ان العقل لا يدرک غیر الحشر حشر روحانی جی کہ قیامت میں اٹھنا وہ جو حشر ہونا ہے یہ عقل صرف اور صرف عقل اسے ثابت کر دے یہ نہیں ہو سکتا وہ عمل باس الجسمانی و مار فتح واہ رسولی و لئی حاضہ انکار جسمانی اور سینا نے یہ لکھا ہے کہ جو جسم کے ساتھ اٹھنا ہے قیامت میں اس کو اگر تم ثابت کرنا چاہتے ہو تو عقل ثابت نہیں کر سکتی اس بات کو جاننے کے لیے انبیاء علیہ و والسلام اور رسولوں پر علیہ و والسلام جو وہی تھی اس کا اعتبار کرنا ضروری تو کوسری کہتے ہیں کہ اس طرح یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جو اس جسم کے دوبارہ پیدا ہونے کے قائل نہیں تھے تو یہ جو کچھ دو ہفتے پہلے کہا تھا اس کے بعد خیال آیا کہ ہاں ایک جگہ ایسی تصریف بھی ہے تو اس لیے یہ لے آئے کہ سینا کے دفاع سے ہمیں کوئی غرض نہیں مگر ایک الزام جو اس پر ہے اگر اس نے نہیں کہا یہ بات تو اسے اس کے متعلق ہونا چاہیے کہ اس نے نہیں کہی اب صورتحال حقیقی کے ان بزرگوں نے کیوں لکھا اللہ جانے مگر یہاں پر زائد القوسری نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے جو آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش کیا تھا علی سینا کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کرامتی تھا اور اکثر تاریخ کی کتابوں میں یہی لکھا ہے سوائے اس کے کہ ابن تغری نے جو قاہرہ اور اور مصر کے احوال پر کتاب لکھی ہے اس میں اس نے یہ لکھ دی ہے کہ یہ حنفی تھا لیکن وہ علی سینا کا پین حنفی نہیں تھا یہ الگ بات ہے کہ احناف کے موقف کو اس نے بعض جگہ پر ترجیح دی ہے اور وہ اس لیے کہ اس پر عقل کا غلبہ تھا اور اقلیات میں اس نے بہت کمال حاصل کیا تھا وغیرہ در حقیقت بات ایسی نہیں ایک بات تو یہ تھی دوسری بات جہاں تک اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعلق ہے اس میں دو گروہوں کو ٹھوکر لگی ایک تو ہمبلیوں کا مسلک جو آپ کے سامنے رکھا تھا پچھلی مرتبہ کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے جس چیز کو بالکل نہیں کہا یہ لوگ اس چیز کو امام صاحب رحمۃ اللہ کے ذمے لگانے لگے حتیٰ کہ دف اور تشبی یہ کتاب لکھنی پڑی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بہت تفصیل سے بچلی مرتواز کی تھی کہ انہوں نے اس بات کو کہا اب امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے جو پیروکار تھے اصل میں ان کا بھی عقیدہ یہی تھا اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات حقیقی اور باقی صفات کے متعلق کے وہ فیلی لیکن بعد میں آنے والوں نے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ تدریجن وہ ہٹے یہاں تک کہ اللہ کے لیے جسم ثابت کرنا شروع کیا اور پھر اس جسم کے رد میں انہوں نے کتاب لکھی ابن جوزی اس کی دو مثالیں آپ سے عرض کریں کہ ان ہمبلیوں کے ہاں عقیدے کے اعتبار سے کس طرح گمراہی آئی اور یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب امت میں اس وقت ایک تو وہ علماء جو حجاز کے ہیں ان کے عقیدے میں یہ باتیں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں اور وہاں جا کر جس صاحب علم سے ملو وہ پوچھتا ہے تمہارا عقیدہ کیا اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے اللہ عرش پہ ہے یا نہیں ہے اور اللہ کا آلہ کیا ہر جگہ ہے یا نہیں ہے معاذ اللہ اور پھر اس کے بعد وہ پین کھولے گا اور کہے گا یہ پین دیکھو میں اس پہ اس پہ اس کی نب یہ چیزیں چڑھا رہا ہوں اس کا فال اور خدا اس خلا میں ہے یا نہیں معاذ اللہ ایسے سوالات وہ کرتے ہیں اور اب کتابیں باقاعدہ لکھی جانے لگی ہیں کہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ ہر جگہ ہے تو کیا خدا بیت الخلاء میں بھی موجود بالکل شرم حیا اتار کر ایک طرف رکھ دی ہے ایک وہ گروہ اور اس تیل کے پیسے کے اثر سے اور مدارس کے چندوں کی وجہ سے اب ہمارے ہاں یہ ہونے لگا ہے کہ جو حضرات اہل حدیث ہیں وہ اس عقیدے کی طرف جانے لگے ہیں حالانکہ ان کے جو بڑے تھے ان حضرات کا عقیدہ کبھی بھی گمراہی پر ایسا نہیں تھا جیسے اب لوگوں کا پیدا ہونے لگا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اب کتابیں وہاں سے چھپ چھپ کر آ رہی ہیں اسے پڑھتے ہیں اور عقیدے کو اسی سے لے لیتے ہیں جبکہ ان کے بڑے حضرات کا بھی عقیدہ وہ نہیں تھا جو اب ہے اسی لیے ایک تو ہے آمین اونچی آواز سے کہنا رفا یدین کرنا یہ ایسے مسائل ہیں جس پہ کیا زیادہ بحث کرتی نماز ہو گئی اس کی بھی ہو گئی جس سے فاتحہ پڑھی اس کی بھی ہو گئی جس سے نہیں پڑھی مگر اب عقیدے میں آ کر یہ کفر اور اسلام کی باتیں کرنے لگے ہیں اور جس شخص کا عقیدہ وہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی آٹھ سے ایسے اور ایسے ان لوگوں کو معاذ اللہ کافر قرار دینا شروع کر دیا ہے اب کئی کتابیں ایسی چھپی ہیں سعودیہ میں جن میں انہوں نے صاف لکھا ہے ماتریدیوں کے نام سے کہ ماتریدی کون ہے ماتریدی کہاں سے پیدا ہو اور پھر ساری کتاب کا خلاصہ یہ کہ ماتریدی کافر ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں ہے کہ جملہ لکھنا کہ عشری یا ماتریدی کافر ہیں امت میں ہزاروں نہیں لاکھوں افراد ایسے ہیں جن پر اس قصبے کی جا کر زد پڑے گی سوچنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں اور ماتریدیا کے نام سے کتابیں آ رہی ہیں اور اب وہ اس نئی نسل کے پاس آئی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بزرگ اچھے تھے پڑھے لکھے تھے سنجیدہ تھے وہ اتنی دقیق مباحث میں عوام کو الجھاتے بھی نہیں تھے اور صاف بات کرتے ان کے جانے کے بعد اب جب یہ نئی پود آئی انہوں نے عشاعرہ اور ماتریدیا کو کافر قرار دینا شروع کیا اب ان سے کوئی کہے کہ آپ کے بزرگوں نے یہ لکھا ہے تو وہ کہتے ہیں مقلد ہی نہیں ہم تو کسی کو مانتے ہی نہیں لکھا ہے تو لکھا ہوگا میں کسی کو نہیں مانتا میں کتاب و سنت کو مانتا اب جب آدمی کسی کو باپ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو آدمی کیا کہے کہ تم کس قبیلے سے ہو کس گروہ سے ہو کون تمہارے والد تمہارے دادا کون تھے اب یہ صورت حال ہو گئی ہے اس لیے یہ وہ ٹھیک چیز وہ نہج آ گئی ہے جو ہمبلیوں میں کسی زمانے میں ہوئی اور ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی کو اس کا رد لکھنا پڑا اب اس گمراہی کی حالت دیکھو دو اس کی مثالیں ہم دیتے ہیں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر احادیث نقل کی ہیں اور تیرہویں حدیث جو اپنی کتاب میں وہ لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قاضی ابو اجالا کی روایت ہے مجاہد سے انہو قال کہ مجاہد رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا یہ مجاہد شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اور انہوں نے کہا کہ میں نے بیس مرتبہ مجاہد کہتے تھے کہ قرآن فاتحہ سے لے کے ورناس تک تفسیر سمیت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پڑھا اور وہ کہتے تھے کہ پھر اس کے بعد میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر پڑھی اور مجھے خیال ہوا کہ بیس مرتبہ سے مجھے اتنا نفع نہیں ہوا جتنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر پڑھنے سے ہو گیا اس لیے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم بہت گہرا تھا امام نبوی رحمۃ اللہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن کریم کے علم میں اور باقی چیزوں کے علم میں خلفائے راشدین رجوع کرتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف تو یہ مجاہد رحمت اللہ علیہ شاگرد رحمت اللہ ابن عباس کے یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ بات واقعی انہوں نے کہی ہو لیکن اس نے نقل کی وہ کہتے ہیں کہ ابو جالا نے یہ کہا کہ اضاکانہ یوم القیامتی جب قیامت کا دن ہوگا تو یز علیہ السلاۃ علیہ حضرت داود علیہ السلاۃ والسلام کو یاد دلایا جائے گا زمبابو ان کا کوئی گناہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی یاد دلایا جائے گا واللہ عالم یہ روایت ٹھیک بھی ہے یا نہیں اور بظاہر یہی ہے کہ یہ روایت ہی غلط چلو ثابت اس سے کیا کرنا ہے اللہ اللہ یہ کہیں گے کہ کن امامی میرے سامنے آؤ یا رب علیہ السلام بی گے کہ اللہ مجھے میرا گناہ یاد آتا ہے میرا گناہ اس کی وجہ سے میں شرمندہ ہوں یعنی تیرے سامنے نہیں آ سکتا کن کل اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا میرے پیچھے آ جاؤ تو وہ کہے گا یا رب ضمبی داود علیہ السلام عرض کریں گے کہ اللہ میرا گنا خز بے قدم اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے پاؤں پکڑ لو لفظ عن ابن اور ابن سیرین کی روایت میں یہ آیا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ داود علیہ السلام کو اپنے اتنا قریب کر لیں گے کہ ان کا ہاتھ لے کر اپنی ران پر رکھ لیں یہ انہوں نے روایت بیان کی ابو جالا نے اور وہ ایسا گمراہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے کوئی جسم ہے اللہ کے لیے بھی کوئی آگے ہے پیچھے ہے دائیں ہیں بائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ قیامت میں ایسے ہوگا کہ وہ ہاتھ لے گا داؤد علیہ السلام کا اور اپنی ران پہ رکھے گا اس پہ دیکھو ابن جوزی نے کتنی شدید تنقید کیا ہے کہتے ہیں واجبن لقد کملو ہے اتل بدنی عجیب لوگ ہیں عجیب بے وقوف ہیں انہوں نے اللہ کے لیے ساری جسم کی کیفیت ثابت کر دی بے اس بات جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے لیے ران ہے وہ ساکن اور خدا کی پنڈلی ہے وہ قد امن اور اللہ کا پاؤں ہے وہ بج اور اللہ تعالی کا چہرہ ہے وہ یدعینی اور اللہ کے دو ہاتھ ہیں وہ اصابر اور اللہ کی انگلیاں ہیں وہ اور اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی انگلی بھی ہے وہ ابہامن اور اللہ کا ایک انگوٹھا بھی ہے وہ سعود اور اللہ تعالیٰ کا چڑھنا اوپر کی طرف و نژول اور اوپر سے خدا کے لیے نیچے آنا یہ سب چیزیں ثابت کرتے ہیں تحمل اللہ ظاہر اور یہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ ان حدیثوں کے ظاہر سے جو پتہ چلتا ہے اس پہ ایمان لاؤ وہ لہ جوارے اور دوسری طرف تم کہتے ہو کہ خدا کے لیے یہ آزاد ثابت بھی نہیں عجیب بے وقوف لوگ وحل یجوز لے آکل کسی عقل مند آدمی کے لیے یہ بات درست ہے کہ این یسبت اللہ تعالی خلفم و امامن و فخزن دنیا میں کوئی ایسا عقل مند بھی ہے کہ اللہ تعالی کے لیے وہ آگے پیچھے کی سمتیں اور اللہ کے لیے جسمانی آزاد ثابت کرے ما ينبغي ان نحدثها اولئك لان قد عرفنا الفخذات ہمارے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم ایسی باتیں اللہ کے لیے کریں اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ران جسم کا ایک حصہ ہے خدا کے لیے ایسی باتیں کرنا یہ کہاں سے یہ اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ ابو یالا وغیرہ جو تھے یہ خدا کے لیے ایسی چیزیں ثابت کرتے تھے تو انہوں نے اس پہ شدید تنقید کی اور انہوں نے کہا عجیب بے وقوف ہو ایک طرف خدا کے لیے سارا جسم ثابت کرتے ہو دوسرے کہتے ہو کہ خدا ہم خدا کے لیے جسم کے قائل ہی نہیں اس کی دوسری مثال دیں اسی کتاب میں انیسویں حدیث کے لائے اور یہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رول بخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے وہ مسلم اور مسلم کی پھر صحیح ہے انہیں دونوں کی کتابوں میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حدیث ہے وہ ابو حریر رضی اللہ عنہ کی من حدیث ابی حریرہ تا عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال ینزل ربنا کل لیلت الى سماع الدنیا دین یبقا سلس اللیل الاخیر انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نازل ہوتا ہے ہر رات کو اس آسمان پر جو دنیا میں دنیا کا آسمان ہے جسے تم دیکھتے ہو جب رات کے آخرین رات کا آخری حصہ ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں یقول اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں یہ رونی فستجیب لہو کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی مراد کو پورا کر حدیث بالکل صحیح ہے بخاری میں بھی آیا ہے مسلم میں اب آگے ان کی سنو کہتے ہیں کہ روا حدیث نزول شرون صحابی اس حدیث نزول کی کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت اس آسمان پہ آتا ہے جو دنیا میں تم دیکھتے ہو بیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایت وقت سبق القول اور اس سے پہلے یہ بات گزر چکی کہ انہو یستحیل علی اللہ عز و جل الحرکت والنقلت والتغیر فیبکن ناس رجلین فیبکن ناس رجلین کہتے ہیں اس سے پہلے میں یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی کے لیے یہ محال ہے کہ ہم اس کے لیے حرکت کو ثابت کریں ہم اس کے لیے نقل کو ثابت کریں ہم اس کے لیے تبدیلی کو ثابت کریں اس کی تشریح آگے بھی آئی لیکن ایک ذرا سی بات سوچنے کی ہے کہ اللہ کے لیے اگر حرکت کو ثابت کرنا ہے تو اس کا پہلے ماننا پڑے گا کہ وہ جسم ہے جسم ہی حرکت ہوگی نا تو اللہ کے لیے جسم کا کون قائل ہے اب مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے پھر عقیدہ کیا رکھنا یہ تو بات آتی ہے بات وہ کہتے ہیں دو قسم کے آدمی رہ جاتے ہیں جب ان احادیث کو سنتے ہیں احد المتعول پہلا آدمی جو ہے متعول بیمانا النح یا قروب و ایک آدمی تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ آسمان پر اللہ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت قریب ہو جاتی اس نے تعویل کر لی وہ قزکر اشیام بن نزول اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل ہونے کا آنے کا لفظ کئی طرح پہ استعمال کیا مثلا اللہ نے فرمایا وہ انصل اور ہم نے لوہے کو نازل کیا فی باسن شدید اس میں جنگ کا سامان وہ انکان فی اگرچہ لوہا ہم زمین سے نکالتے ہیں لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے آسمان سے بھیجا تو آسمان سے بھیجنے سے مراد وہ اسباب ہیں جن کے ذریعے سے لوہا بنتا ہے اللہ وکالت اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سمانیت ازواج اور انعام میں جانوروں میں ہم نے آٹھ جوڑے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں اونٹ ہے گائے ہے بکری ہے دمبا ہے آٹھ جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں یہ چیزیں اس کے لیے بھی خدا نے نازل ہونے کا لفظ استعمال کیا ہے تو کہتے ہیں جس طرح یہاں پر ہم تعویل کرتے ہیں کہ بکرے دمبے ہم نازل ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھتے لوہا نازل ہوتا ہوا تو نہیں دیکھتے یہ ساری چیزیں زمین سے آتی ہیں بکرا دمبا جو ہے وہ گھاس کھاتا ہے گھاس زمین سے اگتی ہے پانی اس پہ پڑتا ہے تو یہ چیزیں نازل ہونے کا مطلب ان کے اسباب ہیں اسی طرح اللہ کے نازل ہونے کی تعویل وہ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے رات کے آخری حصے میں اس آسمان ابن جوزی رحمت اللہ نے اس کی تشریح کی وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات اس پہ ایک بات اپنی کرتے ہیں ممکن ہے اس میں وزن نہ ہو لیکن اتنی بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا تھی ابن جوزی رحمت اللہ کیونکہ تعویل کرتے کہ نزول میں قرآن کی یہ آیت ہے یہ آیت ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ اپنی نسائی میں روایت لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ایک خاص فرشتہ نازل ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں اور وہ کہتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیں ہے کوئی قرض والا جس کا قرض خدا ادا کر دے ہے کوئی جس کی کوئی مصیبت ہو اللہ اسے ہٹا دے تو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ فرشتہ آ کے یہ آواز دیتا ہے اور کہیں ڈائریکٹ اس کی نسبت اللہ کی طرف کر جیسے گورنر کہتا ہے کہ یہ کام کرو تو سیکٹری کہتا ہے آ کے کہ یہ کام کرو تو کلرک کہتا ہے گورنر نے کہا حالانکہ کہا اس کے سیکٹری نے آ کے گورنر نے اسے براہ راست نہیں کہا لیکن مجازی طور پر اس طرح نسبت ہو جایا کرتی ہے اوپر کی طرف تو کہیں نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی کہیں صاف بتا دیا کہ اللہ کا فرشتہ آتا ہے اگر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نسائی کی اس روایت کو دیکھ لیتے تو اتنی تفصیل کی ضرورت پیش نہ آتی یہ تو ہو گئی ایک بات اب دوسرا کون رہ گیا دوسرا ابن جوزی کہتے ہیں ساکت عن الکلام فی ذالک ما اعتقاد تنظیم دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اس قسم کے کلام کو جب سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آنا اللہ کے لیے پنڈلی اللہ کے لیے ہاتھ تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے بل واجب اعتقاد تنظیم اور لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ جسم سے پاک ہے وہ امتنا و تجویز نقلتی اور اس بات سے سے اس اس بات بات رکیں اور کو ناممکن قرار دیں اور اس بات سے ہٹ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے وہ ان نزول اللہ اب دیکھو کل کی بات ان کی اس لیے کہ جو جسم منتقل ہوتا ہے انتقال من مکان الى الى مکان یفتقر اجسام کیونکہ جسم جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے تو تین چیزوں کا محتاج ہوتا ہے کہتے ہیں جسم عالم ہوا مکان لساکن ہی ایک تو اوپر کوئی جگہ چاہیے جہاں پر یہ جسم بیٹھا ہوا ہو نازل ہونا ہے نیچے آنا ہے تو کہتے ہیں ایک اوپر جگہ چاہیے وجس من سافرین اور نیچے یہاں جہاں اترے گا وہاں بھی کوئی جگہ چاہیے دو جگہ ہوگی من من علوبن سفلن اور پھر جسم بھی چاہیے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو کہتے ہیں تین چیزیں چاہیے اور یہ تینوں چیزیں اللہ کے لیے کہنا جائز نہیں اللہ کے لیے جب جسم ماننا جائز نہیں ہے تو کہاں وہ جسم ایک جگہ آیا ہے پھر اس جگہ سے دوسری جگہ آتا ہے اور آگے سن یہ ہے بات جو غور کرنے کے حامد نے یہ کہا یہ ان کے زمانے میں تھا جو خدا کے لیے جسم کا قائل تھا ہوا بذاتی اللہ تعالی عرش پر موجود ہے اپنی ذات کے ساتھ مماس اللہ اور اللہ کا جسم عرش کو چھو رہا ہے عرش کو ٹچ کرتا ہے چھوتا ہے وہ جنزل و مکان ہلزی ہوا فی وہ انتقلو اور اللہ تعالیٰ اس جس جگہ پر ہے نا وہاں سے وہ نازل ہوتا ہے اور منتقل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر یہ تو اس کا عقیدہ ہوا اور ابن جوزی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں رجل لا ما يجوز اللہ تعالی یہ ایسا گمراہ آدمی ہے جو جانتا ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیزیں کہنا جائز بھی ہیں یا نہیں وقال القاضی اور قاضی ابو ابوالا یہ دوسرا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نزول ذاتیت نازل ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آنا یہ خدا کے جسم کی صفت صفت ہے اس کی کی ذات ولا نقول نزول انتقال لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے آتا ہے وہ حاضہ مغالتن ابن جوزی کہتے ہیں یہ ہے وہ غلط چیز من کال کو اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی حرکت کرتا ہے اذا نزل جب خدا نازل ہوتا ہے ان لا تجوز تعالی اور انہیں اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ حرکت اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کہ حرکت تو جسم کرتا ہے اللہ کے جسم کی تم کا کیوں وقد حقو عن الامام عن الامام احمد اور اس قسم کی یہ گمراہی کی باتیں روایتیں بیان کرتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سر لگا کے جوڑ کے وہ ہوا کس بن علیہ اور امام امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ جھوٹ ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا یہ دو مثالیں اس لیے دیں کہ اللہ تعالی کے متعلق یہ قائل ہونا اس کا کہ خدا عرش پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے ہمارے خطاب قائل نہیں ہم اللہ تعالی کے بارے میں بالکل صاف عقیدہ یہ رکھتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے وہ اس کائنات کے اندر ہے یا کائنات سے باہر ہے ہمیں کچھ نہیں اللہ کی ذات عرش پر بیٹھی ہوئی نہیں ہے اس لیے کہ جب عرش پر بیٹھا ہوا مانو گے تو جسم بھی ماننا پڑے گا معذرت اور یہی گمراہی تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بعد میں کہنا پڑا کہ اللہ کا عرش اللہ سے چار انگلی بڑا ہے معاذ اللہ تاکہ خدا ذرا آرام سے بیٹھ سکے معاذ اللہ اس قسم کے جملے یہ اسی وجہ سے خدا کا جسم ثابت کیا ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات ہے کہاں ہے کچھ پتا نہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پڑھے اور نہ پڑھنا چاہیے اس لیے سب سے بہتر عقیدہ وہ ہے جس کے بعد آپ سے عرض کرتے ہیں یہ دو احادیث دیکھیں یہ وہ احادیث ہیں جن کو مسلسل لائے دفع شب تشبی میں ابن جوزی اور انہوں نے خود ہمبلیوں کا رد کیا اور انہوں نے ظالم ظالموں تم خدا کے لیے جسم کے قائل ہو رہے ہو یہ وہ چیز ہے اور دوسری چیز جو ہے جس سے عقیدے کے پڑھنے والے لوگوں کو خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ چیزیں ایسی نقل کی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی پہلے بات سن لو جو ان سے ابن قیم نے نقل کی ہے اور انہوں نے ابن قیم سے وہ چیزیں نقل ابن قیم نے ان سے وہ چیزیں نقل کی ہیں جو پڑھ کر دکھ بھی ہوتا ہے پریشانی بھی ہوتی ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے رہے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو مسلسل پڑھتے پڑھتے اب تک کوئی پچیس تیس سال تو ہو گئے ہوں اور ان کی کتابوں میں اتنا علم ہے اتنا علم ہے کہ کمال کا آدمی ہے عیشا لیکن عقیدہ کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کوئی بات کہیں کوئی بات اب یہ دیکھ لیں ابن قیم کی عبارت ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ کتابہ ادارمی دارمی نے دو کتابیں لکھتی ہیں یہ دارمی کون ہے دارمی دو ہیں ایک دارمی تو وہ ہیں جو جو عبداللہ بن عبد الرحمان دارمی ہیں دو سو پچپن ہجری میں ان کا انتقال ہوا امام دارمی رحمت اللہ علیہ کا اور یہ بہت بڑے میں جو ان کی سن دارمی اب چھپی ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ایسی ایسی احادیث ہیں جو باقی لوگ نہیں لا سکے لیکن دارمی رحمت اللہ علیہ لائے ہیں اور دارمی رحمت اللہ علیہ کے انتقال پہ بڑے بڑے محدثین جو تھے ان کے زمانے کے انہوں نے بڑے افسوس اور دکھ کا اظہار کیا یہ امام دارمی رحمت اللہ علیہ بالکل ایک الگ شخصیت ہے دو سو پچپن ہجری میں انتقال ہوا ایک دارمی اور ہیں اور وہ ابو عثمان ابو عثمان سعید ابو عثمان ابو ابو سعید عثمان بن سعید دارمی یہ جو عثمان بن سعید دارمی ہیں ان کا انتقال ہوا ہے دو سو اسی ہجری میں اور اس شخص نے بہت سی چیزیں ایسی لکھی ہیں ابھی اس کی کتاب سے دکھا دیتے ہیں کہ وہ لکھتا کیا کیا اور وہ پورا اس بات کا قائل تھا کہ اللہ کے لیے کوئی جسم ہے معذر اور اس کا ٹاکرا کس سے ہوا بشر المریسی سے اور بشر جو تھا یہ لوگ معتزلی تھے جہمی تھے بلکہ اللہ کی صفات کا بالکل انکار کرتے تھے ایک عروج پر وہ تھے اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے ایک عروج پر یہ چلا گیا اور اس نے اللہ کی صفات کا اقرار کرتے کرتے کرتے کرتے حتیٰ کہ اللہ کے لیے جسم ثابت کر یہ جتنی بھی تحریکیں اور جتنے بھی جوابات ضد میں آتے ہیں نا ان میں عام طور پر حقیقت نظر سے اوجل ہو جاتی ہے کہ رد کرنا ہوتا ہے نا کہ جو نے کہا اس کا رد کرو جو کہا اس کا رد کرو حقیقت نظر سے اوجل ہو جاتی ہے ایسے موقع پہ عقل مند دانا اور دانش مند آدمی اسے چاہیے کہ ٹھنڈے دل سے غور کرے عقل سے کام لے مطالعہ کرے دونوں کا اور پھر اس کے بعد وہ دیکھے کہ حق کہاں ہے سچائی کہاں اس کی مثال آپ کو یہاں بھی مل جائے گی بر صغیر میں بھی ایک طبقے نے زور لگا دیا کہ حضور عبدت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور ہر بات سنتے ہر حال کو دیکھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں آئے ان کے رد میں آئے دوسرا طبقہ انہوں نے کہا حضور عبدت صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ موجود نہیں ہے کہیں نہیں سنتے حتیٰ کہ قبر میں بھی نہیں سنتے چلو اب کر لو جو کر یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد میں آ گئے انہوں نے ہر جگہ کا ثابت کیا وہ بھی غلط بات تھی اور جب ادھر رد میں آئے تو انہوں نے کہا قبر کے بدلے کی بھی نفی کر دو یہ بھی غلط بات تو انتہاؤں میں جب لوگ چلتے ہیں تو بالعموم صحیح بات وہ نظر سے اوجل ہو جاتی ہے اب ہوا کیا بشر مریض اس نے کتاب لکھی اس بات پر یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے لیے کوئی صرف ہے ہی نہیں حیات قدرت علم ارادہ کچھ نہیں بس ختم کرو اس بحث اس کی زد میں یہ آئے ابو سعید عثمان بن سعید دارمی تو دارمی نے کیا کیا دارمی نے بالکل اللہ کے لیے معاذ اللہ جسم ثابت کر دیا اور ایسی ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کس دنیا میں یہ لوگ جیتے رہے اور کیا یہ اپنے متعلقین کو کہتے رہے اور پھر اس سے زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس عثمان بن سعید الدارمی کے متعلق یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی عبارت دیکھو اور اس کو نقل کرنے والے کون ہیں مشکل یہ ہے کہ ابن قیم کہتے ہیں کتابہ الدارمی دارمی کی دو کتابیں بشر المریسی ایک تو بشر مریسی کے رد میں جو اس نے لکھی ہے ایک ورد الجہمیہ اور دوسری جو جہمیہ کے رد میں اس نے لکھی ہے کس نے لکھی ہے دارمی عثمان بن سعید دارمی کہتے ہیں من اجل الكتب المصنفتی فی السنت وانفعوها لا حول ولا قوت الا اس کی زبردست کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں سنت کے موضوع پر وانفعوها اور بہت ہی نفع والی اچھا وَيَنْبَغِي لِكُلِّ طَالِبٍ اور ہر ایک جو عقیدے کو پڑھتا ہے لکل طالب سنت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے مرادو اس کی مراد اور تمنا یہ ہونی چاہیے کہ الوقوف و ما کان علیہ صحابت و یکرا کتاب کہ وہ اس عقیدے پر رک جائے جو عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تھا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنا وہ عقیدہ رکھے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تھا تابعین کا تھا اور ائمہ اربع کا تھا اسے چاہیے کہ یقرا کتاب ہے یہ دو کتابیں پڑھے کس کی یہ دارمی کی عثمان بن سعید وکان شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یوسی بحاظ الکتابین اشد الوسیتی وہ بہت زیادہ تاکید کرتے تھے ہمیں کہ یہ دو کتابیں عثمان بن سعید دارمی کی پڑھنا وزم و ہما اور ان کتابوں کی بڑی عظمت بیان کرتے یا خدا کہاں جائیں ابن قیم ہے یہ نقل کرنے والے وفی امام ان تقریر توحیدی ولاسمائے و صفات بالعقل و اور ان دونوں کتابوں میں جو کچھ دارمی نے تقریر کی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید میں اس اللہ کے ناموں میں اور اللہ کی صفات میں اور عقل اور نقل سے ثابت کیا ہے ماں ماں علیہ سبھی غیر تمہیں وہ اچھی اتنی عمدہ باتیں علمی ان دو کتابوں کے علاوہ کہیں نہیں کاش کے اس عثمان بن سعید نے نہ لکھا ہو اور اگر وہ لکھ گیا تھا تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا نہ ہوتا اگر انہوں نے پڑھ ہی لیا تھا تو انہوں نے تعریف نہ کی ہوتی اور کر بھی دی تھی تو ابن قیم نے نقل نہ کیا ہوتا اب دیکھو اس کی کتاب اور جو کچھ اس نے ان دو کتابوں میں لکھا ہے ولی یازب اللہ کیسی کیسی گمراہی کی بات ہے کہتا ہے ان نقص اس نے کتاب لکھی ہے کتاب النقص ہمارے پاس ہے لائبریری میں یہ ساری کتابیں اس کی موجود ہیں اور جب وہ پڑھی تو کیا کہیں بہرحال اس کی عبارت سنو وہ کہتا ہے کہ الحی القیوم اللہ تعالی کی ساتھ ہمیشہ کے لیے زندہ قائم رہنے والی اللہ کی صفات ہیں ہم بھی مانتے ہیں ما یشا اللہ جو چاہے تو کرتا ہے ٹھیک ہے وہ یا تحرک اور اللہ نے جب چاہا اس نے حرکت کی کس چیز نے حرکت کی بھائی اللہ کے لیے جسم مانا نا وہ ینزل ہو اور وہ نازل ہوتا ہے وہ یرتف اور وہ اوپر کو اٹھتا ہے جب وہ چاہتا ہے اوپر چلا جاتا ہے وہ یقبض ہو وہ یبسوت ہو اور اللہ جب چاہے کھینچ دیتا ہے جب چاہے پھیلا دیتا ہے وہ یقوم ہو یا جلس ہو اور اللہ جب چاہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے جب وہ چاہے بیٹھ جاتا ہے شاہ اضاف عمارت اما بین الحی والمیت التحرک اس لیے کہ زندہ اور مردہ کے درمیان اگر تم نے فرق کرنا ہے تو فرق ہے تحرک وہ حرکت کا فرق ہے کہ میت اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتی زندہ چیز حرکت کرتی ہے یہ اصول اس نے فلسفے کا دیا یہ اصول بھی ٹھیک ہے کلو حین متحرکن لا محالتا ہر زندہ چیز لازمی بات ہے حرکت کرتی ہے وہ کلو میتن غیر متحرکن لامحالت ہے اور یہ بھی لازمی بات ہے کہ ہر چیز جو مردہ ہوتی ہے وہ حرکت نہیں کرتی تو جب ہر زندہ چیز حرکت کرتی ہے اور اللہ زندہ ہے تو لہٰذا اللہ بھی حرکت کرتا ہے یہ ہے گمراہی یہ اس نے اس کتاب میں لکھا ہے عثمان بن سعید الدارمی نے یہ اللہ کے لیے حرکتوں کو ثابت کرنا ہے یہ جسم کو ثابت کرنا ہے اللہ اٹھتا بھی ہے بیٹھتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نازل بھی ہوتا ہے اوپر بھی جاتا ہے یہ ساری بھی ہے زندہ بھی مردہ بھی یہ چیزیں اس کو اگر پڑھ لو اور پھر اس عبارت کو پڑھ لو جو اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے رد میں اس نے لکھی ہے نا احمد خان نے وہ بھی ایسی ہے کہ تمہارا خدا تو وہ ہے جو یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے بالکل ویسی ہے یہ الگ بات ہے کہ یہاں ذرا سی شرافت ہے اور وہاں پردہ بھی نہیں رہا مگر عبارت وہاں کی اور یہاں کی ایک چیز ایک عبارت ہو گئی دوسری عبارت بھی سن یہ ہے وہ کتاب جس کی شیخ نے بڑی تعریف فرمائی اور شیخ نے کہا کہ ان کتابوں کو تو ضرور پڑھنا چاہیے صحابہ رضی اللہ عنہ کی یہ عقیدہ تھا آگے چل کے لکھتے ہیں با من خلقی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بالکل الگ ہے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہم کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کہتے اس کے بارے میں اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے یا اس سے الگ ہے ہم کچھ نہیں جانتے اس لیے کہ اللہ کے لیے جسم ثابت کرو گے تو باقی چیزیں ثابت ہوں گی بائن من خلق ہی اللہ اپنی مخلوق سے الگ ہے فو کا عرش ہی اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے یہ جملہ اگر آپ کو یاد رہے اور سعودیہ آپ چلے جائیں تو یہ جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں نا ان کے اس سے بھی بات کرو تو کہتا ہے کہ کائن بائن کائن ان عرشی اللہ عرش پہ ہے اور اللہ اپنی مخلوق سے جدا یہ بچوں کو بھی وہاں یاد کراتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ عقیدہ تمہارا یہ ہونا چاہیے یہ عقیدہ یہ اسی نے لکھا ہے اور اسی عثمان ابن سعید دارمی سے یہ عقیدہ سعودیوں نے لیا ہے اور دنیا میں جہاں جہاں تیل پہنچ رہا ہے پیسہ پہنچ رہا ہے عقیدے بھی پہنچ رہے ہیں اور جہاں جہاں چندہ سعودیوں سے مشائق سے ان لوگوں سے وصول کرنا ہے وہاں عقیدے کو ڈبواتے ہیں بات ہی نہیں کرتے عقیدے کی اور کوئی جا کر نہیں کہتا یہ خدا کے بندو تم اپنے عقیدے کو سنوارو یا نہ سنوارو تم ماتریتیوں اور عشاء کو کیوں کافر قرار دیتے ہو کیا ظلم ہے من کہتا ہے اپنے مخلوق سے الگ ہے فوق عرش ہی اللہ اپنے عرش پہ بیٹھا ہوا ہے بے فرجتن بینتن بیہ نتن اور اللہ کے بعد اس کی جو مخلوق زمین پر بستی ہے زمین پر اور اللہ کے درمیان یہ سات آسمان ہیں سات آسمانوں کے اوپر عرش عرش ہے پہ اللہ یہ جسم ثابت نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا دوسری جگہ دیکھو یہ بے بےبودگی دیکھو ولو اور اللہ کی ذات تو ہے کہ وہ چاہے تو مچھر کی پیٹ پر بیٹھ جائے فستقلت بھی بے قدرت ہی اور اللہ اس پر جم کر بیٹھ جائے معاذ اللہ ربوبیت ہی یہ خدا کا کمال ہے فقی عظیم تم عرش عظیم کا انکار کرتے ہو خدا تو ایسا ہے کہ مچھر کے پر پہ مچھر کی پیٹھ پہ بیٹھنا چاہیے یہ کوئی عقیدہ ہے آگے سنو اور یہ لطیفہ ایسا ہے جس میں بچے بھی ہنسے من کا اپنے مخالفین سے ہم سے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ ان راسل جبل پہاڑ کی چوٹی ایک آدمی وہاں کھڑا ہے ایک آدمی پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہے تو کہتا ہے تمہیں کس نے کہا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی والا آدمی اللہ کے زیادہ قریب نہیں وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے اے اللہ پھر تو جو چاند پہ پہنچے اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے پھر جتنے ویگن پہ سفر کرتے ہیں اس کی بجائے پلین پہ گئے تو اتنی دیر اللہ کے زیادہ قریب ہو گئے یہ لطیفے کی باتیں ہیں معاذ اللہ وراس المنارت اقرب اللہ من اسلحہ اور مسجد کا جو منارہ ہے وہ خدا کے زیادہ قریب ہے بنسبت مسجد کے فرش آگے دیکھ کہتے لا نسلم ان مطلق المفعولات مخلوقت ہم یہ ہرگز نہیں مانتے کہ جتنی بھی مفولات ہیں یہ سب مخلوق ہیں مفولات کیا جس چیز پہ فیل واقع ہوتا ہے مثلا چلنا ہے پھرنا ہے ایک فیل ہے وقت اجمانا و تفکنا ہم لوگوں نے اس بات پر اجماع کر لیا ہے اور ہم متفق ہو گئے ہیں کہ ان ہر ان الحرکت بن نژ ول مشیا ول ہر ولطا ول اصطفا قدیم کہ اللہ تعالیٰ کا حرکت کرنا اس کا نازل ہونا خدا کا پیدل چلنا خدا کا دوڑنا خدا کا بھاگنا اور عرش پر اللہ کا جم کے بیٹھ جانا پہلے سماعی اور آسمان کی طرف اللہ کا ہونا قدیم یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو پہلے سے عقیدے میں چلی جاتی یہ ہے عثمان بن سعید دارمی کا عقیدہ جس کو اب پوری دنیا میں یہ پھیلا رہے ہیں معاذ اللہ اور اس کے متعلق ابن قیم نے کہا کہ اس کی دو کتابیں بڑی زبردست ہیں انہیں پڑھنا چاہیے اور پھر ابن قیم ابن قیم کہتے ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہ جیسا عقیدہ رکھنا چاہے وہ دو پڑھے اور پھر اس کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ امام سبکی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تعریف کر دی ہے اس میں جو طبقات الشافیہ لکھی عثمان ابن سعید کو اگر آپ وہاں پڑھیں پر وہی بات ہے پڑھیں اگر آپ پڑھیں تو اس کی سبکی نے تعریف کر دی سبکی نے کیوں تعریف کر دی سبکی نے اس لیے تعریف کر دی کہ امام اللہ علیہ نے اس کی تعریف کر دی اور زاہبی نے اس لیے تعریف کر دی کہ زہبی کا عقیدہ خود بعض چیزیں اس میں عید کی آ گئیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ادھر چلے گئے ابن قیم بھی چلے گئے یہ لوگ بھی چلے گئے یہ ہے وہ چیز جو بظاہر عقیدے کی بات ہے ان دو کتابوں کی بڑی حضرت نے تعریف فرمائی اور فرمایا ان دو کتابوں کو پڑھا کرو اور یہ چیزیں یہ تھی ابتدائی اسلام میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں اور عقیدے پہ جو لکھی گئی ہیں ایسی گمراہ کن چیزیں اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ نے یہاں جو لکھا ہے نا اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں یہ اس لیے بات بیان کر دی کہ آپ کے سامنے سے یہ عقیدہ آ جائے کہ ہم اللہ تعالی کے لیے اس کی آٹھ صفات کے قائل ہیں علم حیات قدرت سما بسر کلام ارادہ تکوین یہ اللہ کی ذاتی صفات ہیں اور باقی صفات کو اللہ تعالیٰ کی فیلی صفات ہم مانتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے شک تعالیٰ شانو نہ اس کائنات کے باہر ہے نہ اس کائنات کے اندر ہے ہم کچھ نہیں جانتے اور سب سے اچھی چیز سب سے بہتر عقیدہ جو میرا عقیدہ ہے اور اسے میں نے بار بار کہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ان ساری چیزوں کے لیے چہرہ ہے ہنسی ہے اللہ کا نازل ہونا ہے ان سب چیزوں میں اس بات کے قائل ہیں کہ تنظیم بس یہ عقیدہ ہے میرا کہ ہم ان ساری چیزوں کی حقیقت جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے ہم اس کی نفی کرتے ہیں جسم کا نازل ہونا اللہ تعالیٰ کا دوڑنا بھاگنا اس کی پنڈلی اللہ کا ہاتھ اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے ان سب چیزوں سے جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں نا ہاتھ پاؤں یہ وہ اس سب سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اے پروردگار تو ان چیزوں سے پاک ہے اور اس کا معنی پھر کیا ہے اگر اللہ پاک ہے تو پھر ہاتھ کا پاؤں کا پنڈی کا معنی کیا ہے ہم کہتے ہیں ہم اسے اللہ کے حوالے کرتے ہیں بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے کہہ دیا بس ہمارا یہ سب سے اچھا عقیدہ یہی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہی عقیدہ تھا کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دریافت نہیں کیا کہ یہ بتائیے اللہ کے ہاتھ کہتے ہیں اللہ کا عرش پہ بیٹھنا کہتا ہے ہم کہتے ہیں جو کچھ مخلوق میں ہے نا اللہ اس سے پاک ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے بس اللہ بہتر جانتا ہے یہ سب سے عمدہ عقیدہ ہے جو اب تک سمجھ میں آیا جو ہمارے کابر نے پڑھا اور پڑھایا اور یہ جتنے بخاری اور ترمزی پڑھتے ہیں اس میں یہ عقیدہ بیان ہوتا ہے ہمارے اساتذہ بہت زور دیکھ کے عقیدہ بیان کرتے تھے پھر اساتذہ سے سنتے تھے اس وقت تو تقلیدن قائل ہوئے اور اس کے بعد جب علم کلام اور ان چیزوں کو پڑھا تو اندازہ ہو گیا کہ الحمدللہ عقیدہ یہی ہے کہ جو کچھ انسان کی سمجھ میں آتا ہے مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کے متعلق کہ ہم نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کبھی آگیوں آپ ہماری آنکھوں کے سامنے حضرت نو علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کشتی تیار کر اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے تھا قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ہم اپنی پنڈلی کھول دیں گے اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں اللہ کی پنڈلی کیسی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا اللہ اس سے پار جو کچھ کسی کے دماغ میں آتا ہے اللہ اس سے ورا الورا بہت پار حقیقت کیا ہے اللہ جانتا ہے ہمیں نہیں پتا الفاظ سمجھ میں آتے ہیں اس سے زیادہ کچھ پتا نہیں ہے اور وہ بھی سمجھ میں اتنا ہی آتے ہیں جتنا آتے ہیں اور وہ بھی حقیقت سے کے علاوہ ایک عقیدہ یہ ہے اور اہل سنت الجماعت کا حقیقت عقیدہ یہی اور یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ وہ عقیدہ تھا جس پہ محدثین قائم رہے اور جس پہ فکہ قائم رہے یہاں تک کہ چوتھی پانچویں صدی جب آئی ہے یہ بات سننے کی ہے بہت غور سے کہ عقیدہ ہمارا یہ میں اسی عقیدے کو کہتا ہوں لوگوں کو بھی کہتا ہوں خود بھی یہی عقیدہ رکھتا ہوں اسی عقیدے میں چوتھی پانچویں صدی جب آئی اور لوگ بہت پڑھ لکھ گئے فلسفے کا اثر ہوا ہر کوئی کہنے لگا کہ اللہ کا پاؤں کہتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ جہنم جب ڈال دیں گے اس میں جتنے جتنوں کو ڈالنا ہے تو اس کے بعد بھی کہے گی کہ اللہ اور بھی دے دے کچھ مجھے بھوک ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم کے منہ پہ رکھ دے گا اور کہے گی خدایا میں بھر گئی اللہ کا پاؤں کیسا ہے اللہ کا چہرہ کیسا ہے ربی قرآن میں آیا تیرے پروردگار کا چہرہ تیرے پروردگار کی پنڈلی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے یہ کیا ہے پانچویں صدی چھٹی صدی جب آئی نا تو پھر اہل علم نے کہا کہ عربی میں اس کے قریب ترین معانی دیکھو کیا ہیں بس اس کے مطابق ہو یہ تھی تعویل اور انہوں نے کہا تعویل کرنے کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہماری سمجھ میں آتا ہے اللہ اس سے پاک مثلا جب یہ بات آئی کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو تو سوال اٹھا کہ اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں تو جن کا ہم جیسوں کا پہلا عقیدہ تھا ہم نے کہا بھائی یہ جو کچھ سمجھ میں آتا ہے نا اللہ کی ذات اس سے ورا الورا ہے خدا کی ذات پاک ہے اس سے پاکی الفاظ ہی ہیں حقیقت کیا اللہ جانتا ہے جب دوسرے چوتھی پانچویں صدی کے بعد کے لوگ آئے انہوں نے کہا بھائی آنکھ سے مراد حفاظت ہے آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں تو ہم جس آدمی کو کہتے ہیں نا نگرانی کرنا ہم کہتے ہیں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے یہ کام کرو تو حفاظت کے معنی میں آ گیا انہوں نے کہا یہ کہو کہ اللہ نے فرمایا نور علیہ السلام سے کہ آپ کشتی بنائیے میں آپ کی نگرانی کر رہا ہوں آپ کو اپنی حفاظت میں لے رہا ہوں پناہ میں لے رہا ہوں اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہو گیا پہلا درجہ عقیدے کا ہم جیسا نے کہا کہ اللہ عرش پہ غالب ہوا بس ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں آ گیا بس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے بیان کر دیا چوتھی پانچویں چھٹی صدی میں لوگ آئے انہوں نے کہا اس غلبے سے مراد یہ ہے کہ عرش جو اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی طاقت ہے اس پر اللہ کی قوت ہے اتنی بڑی مخلوق بھی اللہ کے قہر کے نیچے دبی ہوئی اللہ عرش پہ آیا ان کا یہ ایسی ہے جیسے تم کہتے ہو کہ بادشاہ چارپائی پہ بیٹھا یا بادشاہ نے سلطنت کی چارپائی سنبھال لی جیسے تم کہتے ہو کہ شہر فوج کے ہاتھ میں آ گیا تو کوئی فوج کا ہاتھ تھوڑی ہے جس میں وہ آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کی نگرانی میں آ گیا تو یوں کہو کہ عرش جیسی عظیم مخلوق اللہ کے سامنے اللہ کے روب اور دبدبے سے کانپتی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے بس یہ یہ بھی عقیدہ اہل سنت ہی کا ہے لیکن دوسرے درجے کا یہ اس وقت آیا جب عالم اسلام میں مسائل اٹھنے لگے اور لوگوں نے کہا جی پہلے عقیدے کی سمجھ نہیں آتی آپ دوسری بات بیان کریں تو اہل علم نے بس اس کی رخصت اور اجازت دی اور انہوں نے کہا اچھا یہ کہہ لیا کرو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی عقیدہ یہ اسلام سے نکال دے گا سنت سے نکال دے گا حنفی ماتریدی اور اشری شافعی ہمبلی سب اس بات کے قائل تھے وہ پہلے عقیدے کو ترجیح دیتے ہیں اور دوسرے کو بوقت ضرورت وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو بھی وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہم اسے نہیں نکالتے باقی آئیں